یونس نے کہا ابن شہاب نے کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض کا کسی دوسرے کو چمٹنا ماہ سفر کی نحوست اور مقتول کی کھوپڑی سے الو کا نکلنا سب بے اصل ہیں تو ایک عرابی یعنی بدو نے کہا تو پھر اونٹوں کا یہ حال کیوں ہوتا ہے کہ وہ صحرا میں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہرن یعنی صحت مند چاق و چوبند پھر ایک خارج زدہ اونٹ آتا ہے ان میں شامل ہوتا ہے اور ان سب کو خارج لگا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ان کو کس نے بیماری لگائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو اٹھاسی